عازمین حج بیت اللہ کے نام حج بیت اللہ کے لیے جانے والے خوش نصیب وہاں ان اعمال کا خوب اہتمام کریں بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ نمبر ایک مکہ معظمہ قیام کے ایام میں طواف اور تیسرے غلمے کی کثرت کریں سبحان اللہ للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا ولا حول قوت الا العلی العظیم ایک لاکھ کا ہدف رکھیں تاکہ کثرت سے یہ خزانہ نصیب ہو جائے نمبر دو مدینہ مرورہ قیام کے ایام میں درو شریف کی کثرت کریں ایک لاکھ کا ہدف رکھیں اور زیادہ ہو جائے تو بہت اچھا ہے ان دو اعمال کی فضیلت اور فوائد نہیں لکھتا جو ان پر عمل کرے گا وہ انشاءاللہ اللہ کھلی آنکھوں سے دیکھے گا اور محسوس کرے گا اور زندگی بھر محسوس کرتا رہے گا نمبر تین رہائش اور کھانے پینے میں کچھ تنگی ہو تو حیادار مہمان کی طرح برداشت کریں جنہوں نے احسان کر کے بلایا ہے وہ جہاں رکھیں جو کھلائیں بس شکر ہی کرتے رہیں نمبر چار وہاں رشتہ داروں کو ڈھونڈنے عام ملاقاتیں کرنے اور دوستوں کو تلاش کرنے سے اپنی حفاظت کریں جنہوں نے بلایا ہے ان کی طرف متوجہ رہیں انہی کو ڈھونڈیں اور انہی کی رضا کے لیے ہر عمل کریں بلا تشبیح ایک مثال سے اس کو یوں سمجھیں کہ اگر کوئی بڑی شخصیت آپ کو ملاقات کے لیے بلائے اور آپ ان کے سامنے بیٹھ کر موبائل نکال کے ادھر ادھر گپ شپ کرنے لگیں تو کیا کیسا لگے گا یہ تو چار اہم باتیں ہیں باقی جو چیزیں ضروری ہیں ان کا خلاصہ درج ذیل ہے نمبر ایک حلال مال سے حج کریں اور وہاں بھی حلال مال لے جائیں نمبر دو حج عمرے اور زیارت روزہ تہر صاحب صاحبی الفصلاطین و تحیات کا طریقہ سیکھ کر جائیں نمبر تین نیت درست رکھیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود ہو نمبر چار حضرات اکابر کے حج عمرے کے سفر نامے پڑھ لیں اس سے بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ نمبر پانچ جانے سے پہلے ہر روز صلاة الحاجہ پڑھ کر حج مبرور کی دعا کرتے رہیں نمبر چھ حرمین شریفین کے آداب پڑھ لیں یا کسی سے معلوم کر لیں وہ بہت ادب کے مقامات ہیں نمبر سات اپنے قرضے اور حقوق ادا کر کے جائیں اور مالی معاملات لکھ کر کسی امین کو دے جائیں نمبر آٹھ جاتے اور آتے وقت ریا دکھلاوے اور نام نبود کے کاموں سے بچیں دعوتیں اور جلسے کرنے کی بجائے جہاد میں مال دے کر جائیں یا غریبوں کو صدقہ کر دیں نمبر نو سفر وغیرہ کی سہولت کے لیے رشوت نہ دیں نمبر دس خود کو حاجی کہلوانے کے شوق میں اتنی عظیم جگہ کا سفر نہ کریں بلکہ اللہ پاک کی رضا کے لیے یہ سفر کریں